السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا دسواں لیکچر آج ہم جن موضوعات پہ گفتگو کریں گے وہ ریلیٹ کرتے ہیں نان کرنٹ ایسٹس یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹس پیمنٹس وغیرہ ڈپازٹس ایٹسٹرا یہ دو مختلف ٹرمز جو استعمال ہو رہی ہیں یہ ایک قسم کی چیز کے لیے ہو رہی ہے فرق صرف اتنا یہ ہے کہ نان کرنٹ ایسٹس کی ٹرم جو استعمال ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں ہو رہی ہے اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ڈپازٹس وغیرہ یہ ٹرمنالوجی جو ہے یہ کمپنیز آرڈیننس میں استعمال کی جاتی ہے بہرحال اس میں جو چیزیں شامل ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کی پریزنٹیشن کیسے ہونی ہے اور دیگر مسائل اس کلاسیفیکیشن کے اندر انویسٹمنٹس ان ایسوسیڈ کمپنیز جو ہے جن کا ہم ذکر پچھلے لیکچر میں کر رہے تھے وہ اس میں شامل نہیں کیے جاتے آئیے آج کا لیکچر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہم ادر نان کرنٹ ایسڈس کی بات کریں گے اور اگر اس لیکچر میں وقت رہ گیا تو پھر ہم کرنٹ ایسٹس کی طرف جائیں گے جن میں سب سے پہلے انوینٹریز یا اسٹاکس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اگر یہ چیز اسی لیکچر میں نامکمل ہو سکی تو نیکسٹ لیکچر میں اس کو کور کیا جائے گا لیکن فی الوقت نان کرنٹ ایسٹس کی بات ہو رہی ہے فورتھ شیڈیول کمپنیز آرڈیننس 1984 نے مندرجہ ذیل نان کرنٹ یا لانگ ٹرم ایسٹس جو ہیں ان کو ڈیفائن کیا ہے اس میں long term loans and advances long term deposits prepayments and deferred cost یہ چیز یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ شامل ہوتی ہیں اور یہ یاد رہے کہ ہم ایسٹس کی بات کر رہے ہیں تو لانگ ٹرم لونز کی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو یہ وہ لونز ہیں جو کہ ہم نے کسی کو دیے ہوئے یا ہم نے کسی کو ایڈوانس کیا ہوا ہے لانگ ٹرم ڈپازٹ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے کسی کے پاس سیکورٹی ڈپازٹ ایک لمبی مدت کے لیے رکھایا ہوا ہے ہم نے پری پیمنٹس کیے ہیں یا کچھ ایسی کاسٹس ہیں جو کہ انکر کی گئی تھی ایکسپینڈ کی گئی تھی لیکن ان کا ان کی تم, ان کا تمام تر فائدہ جو ہے وہ اسی سال میں نہیں کہ جس سال میں ان کو انکر کیا گیا تھا یا ایکسپینڈ کیا گیا تھا اس میں ہونا تھا بلکہ پانچ سال دس سال جو بھی مدت ہے اس میں ہونا تھا لہذا پارٹ آف دیٹ کاسٹ جو کہ ایک پرٹیکولر سال میں پے ہوئی تھی لیکن اس کا فائدہ جو ہے اگلے کچھ سال چلنا تھا وہ جو ہے اس کو کیپٹلائز کیا جاتا ہے اور ڈیفرڈ کاسٹ کے کلاسفکیشن میں وہ آتی ہے اس پہ مزید روشنی ہم آگے چل کے ڈالیں گے اب یہ دونوں کیٹیگریز جو ہیں long term loans and advances اور long term deposits prepayments and deferred cost یہ کور ہوئے ہوئے ہیں فائنینشیل ایسٹس کے ہیڈ میں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے اور فائنینشیل ایسٹس کی میجرمنٹ اور پریزنٹیشن کا تمام تر ذکر جو ہے وہ دو آئی اے ایس میں ہے ایک I A S thirty two اور دوسرا I A S thirty nine ہے لیکن آج کے لیکچر میں اور اس پورے کورس کے حوالے سے ہم یہ دو آئی اے ایس جو ہے ان کی تفصیل یا ان کے بیان میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے اور ان سے دیگر جو معاملات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے سب سے پہلے long term loans and advance اب کمپنیز آرڈیننس 1984 کے حوالے سے فورتھ شیڈیول فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر اگر لانگ ٹرم لونز اور ایڈوانس ہیں تو ان کے بارے میں کیا کیا انفارمیشن ہم کو ڈسکلوز کرنا لازم ہے نمبر ایک amounts considered good doubtful and bad between between loans and to to companies, companies controlled firms managed مدارباز اینڈ ادر ایسوسیٹڈ کمپنیز سب سے پہلے تو یہ بات کہی گئی کہ جو long term loans and advances میں اماؤنٹ دکھایا جا رہا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ایڈوانسز اور کتنے لونز ایسے ہیں جن کی واپسی یقینی طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ ہوگی اور اگر ان لونز اور ایڈوانسز جو کہ ہم نے تھرڈ پارٹیز کو دیے ہوئے ہیں یا کسی کو دیے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ شک اور شبہات ہے کہ پتہ نہیں واپس ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ان کو علیحدہ دکھانا ہے اور تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں یا تقریباً کر چکے ہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا تو یہ تین کیٹیگریز میں اس کو کلاسیفائی کرنا پڑے گا اب کس کو کلاسیفائی کرنا پڑے گا جنرلی تو ہم نے ایک بات کہہ دی long term loans advances and advance سب سے پہلے جو لونز آپ نے سبسیڈیری کمپنیز کو اب سبسیڈیری کمپنی کیا تھی یہ ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا کہ جس میں آپ کی کمپنی پچاس فیصد حصص سے زیادہ یا پچاس فیصد یا پچاس فیصد سے زیادہ حصص جو ہے وہ اس میں اون کرتی ہیں سو لونس اور ایڈوانس جو آپ نے کسی سبسڈیری کمپنی کو دیے ہوئے ہیں نمبر دو کنٹرولڈ فرمز اب کنٹرولڈ فرمز کیا ہیں یہ وہی بات کہ جی جہاں پہ آپ کا انفلوئنس ہے جہاں پہ آپ کی شاید آپ کا مینجمنٹ کے اوپر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اوپر اس کی پالیسی میکنگ وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس اتنا ہے کہ وہ یہ پوزیشن آتی ہے کہ جی وہ فرم جو ہے وہ آپ ہی کے جیسے کنٹرول میں ہے تو ایسی فرمز کو اگر کوئی ایڈوانسز وغیرہ دیے ہوئے ہیں یا آرگنائزیشن کو آپ نے ایڈوانسز دیے تو ان کو بھی دکھانا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہیں پھر وہ کمپنیز وہ مدارباز جن کو ایک مینجمنٹ کمپنی مداربہ مینجمنٹ کمپنی مینج کر رہی ہے اگر ان مداربہ کو آپ نے دیے ہوئے ہیں کوئی پیسے تو وہ بھی دکھائے جائیں گے اس ہیڈنگ کے اندر اور اس کے علاوہ اگر ایسوسیٹڈ کمپنیز کو آپ نے لونز یا ایڈوانسز دیے ہوئے ہیں تو وہ بھی دکھائے جائیں گے ایسوسیٹڈ کمپنیز وہ تمام کمپنیز یا آرگنائزیشنز ہیں جن میں آپ کی ملکیت پچاس فیصد سے کم ہے اس کے بعد loans and advances to chief executive directors and executives of the company یعنی اگر اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو جس کو مینیجنگ ڈائریکٹر بھی کہا جاتا ہے ان کو اگر کوئی لونز اور ایڈوانسز دیے ہوئے تو وہ بھی شو ہوں گے اس ہیڈنگ میں اگر کمپنی کے ڈائریکٹرز کو ایڈوانسز دیے ہوئے ہیں یا کمپنی کے کی ایگزیکٹوز جو ہیں ان کو اگر لونز دیے گئے ہیں یا ایڈوانسز دیے گئے ہیں لانگ ٹرم لونز یعنی لانگ ٹرم لون وہ ہوا جو جس کی واپسی بارہ مہینے کے اندر نہیں ہے جس کی واپسی یا جس کی مدت دو سال تین سال چار سال پانچ سال بارہ مہینے سے ایک سال سے زیادہ ہے تو وہ تمام لونز اینڈ ایڈوانس جو ہے جو ان حضرات کو دیے ہوئے ہیں یا ان لوگوں کو دیے ہوئے ہیں وہ بھی شو کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی اور کو لون یا ایڈوانس کوئی دیا گیا ہے تو وہ بھی شو ہوگا اب سبسڈری کمپنیز کے حوالے سے ہم ذرا تھوڑی سی بات اور کر لیں کہ اگر ایکسکیوز ان کو لون یا ایڈوانس دیا گیا ہے تو پھر جو انفارمیشن ان سبسڈیریز کے بارے میں اور اس لون کے بارے میں جو ڈکلیئر کرنی ہے یا ڈسکلوز کرنی لازم ہے وہ یہ ہے نمبر ایک نیم آف ایچ بورور یعنی ہر اس سبسڈری کا نام جس کو یہ لون یا ایڈوانس دیا گیا ہے together with the amount of loans کتنا لون دیا گیا ہے یا ایڈوانس دیا گیا ہے اس لون یا ایڈوانس کی ٹرمز کیا ہیں یعنی کتنی مدت کے لیے اس کی واپسی کیسے ہوگی اور اگر اس پہ کوئی انٹرسٹ آپ چارج کر رہے ہیں جو کہ کرنا ضروری ہے مفت آپ کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے آپ اس پہ کچھ چارج کرتے فری آف کاسٹ نہیں ہوتا لہذا وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں اس کی ٹرمز میں شامل ہیں اور وہ تمام ٹرمز جو ہیں وہ شو کی جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ نے ان ٹرمز کے اندر جس کے تحت آپ نے ان کو لون یا ایڈوانس دیا ہے اس میں آپ نے ان سے کوئی سیکیورٹی بھی لی ہے چاہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ ایک کلیم ہو کمپنی کا پروویڈنٹ فنڈ بیلنس کے اوپر یا اس کے علاوہ کوئی سیکورٹی ہو تو وہ چیز بھی مینشن کرنا ضروری ہے پروویڈنٹ فنڈ کا میں نے ذکر کیا پروویڈنٹ فنڈ صرف امپلائیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جی کچھ ایڈوانسز یا لونز ایسے دیے جاتے ہیں کہ جی جن میں آپ نے مثلا ڈائریکٹرز کو دیا ہے ڈائریکٹرز یا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے بورڈ کے جو ممبر ہیں ان کا پروویڈنٹ فنڈ نہیں ہوتا جو چیف ایگزیکٹو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پروویڈنٹ فنڈ کا ممبر ہو کی ایگزیکٹو جو ہیں وہ ضرور پروویڈنٹ فنڈ کے ممبر ہو سکتے ہیں تو یہ اس حساب سے لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی لیٹرل ہو سکتا ہے کسی کی گاڑی ہو سکتی ہے گھر ہو سکتا ہے زمین ہو سکتی ہے کوئی بھی کوئی بھی چیز سرٹیفکیٹس ہو سکتے ہیں انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹس کسی کے ذاتی اپنے نام پہ ہیں تو وہ اگر سیکیورٹی کے طور پہ آپ نے لیے ہوئے ہیں اس لون دینے کے لیے یا ایڈوانس دینے کے لیے اور وہ بھی ایک کنڈیشن ہے اس لون یا ایڈوانس کی تو اس کا بھی ذکر جو ہے وہ کرنا ضروری یعنی تمام ٹرمز اور تمام کنڈیشنز جو ہیں ان کو بیان کیا جانا ضروری ہے اس کے بعد نمبر دو maximum aggregate amount of loans and advances outstanding at any time since the date of incorporation اور since the date of the previous balance sheet whichever is later such maximum amounts to be calculated by reference to the month end balance یعنی یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے میکسم ٹوٹل میکسیمم اماؤنٹ جو ہے لون کا یا ایڈوانس کا وہ آپ نے کتنا دیا اور کس ڈیٹ سے یہ کیونکہ بارہ مہینے ہیں بارہ مہینے میں ہو سکتا ہے کہ جی انہوں نے آپ نے اگر ایک لون سینکشن کیا ہے وہ لون آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے تو میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے ایک تو بیلنس ہو ہی گیا کہ جی بیلنس جو ہے وہ بیلنس شیٹ ڈیٹ کے اوپر یہ اتنا تھا لیکن اگر سال کے دوران وہ اماؤنٹ اس بیلنس سے تجاوز کر گیا ہوا ہے تو اس کا بھی ذکر جو ہے وہ کرنا ہوگا اور یہ ریفرنس جو آ رہا ہے کہ منتھ اینڈ کا وہ یہ ہے کہ جی ہر مہینے کے آخر میں بیلنس جو تھا لون کا یا ایڈوانس کا اس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے جو میکسیمم لینڈنگ آپ نے کیا ہے اس کا ڈسکلوجر ضروری ہے اب آئیے یہ تو بات ہو گئی کہ جی سبسڈری کمپنیز کے حوالے سے اب چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز وغیرہ کو جو آپ یا کی ایگزیکٹوز کو جو آپ لون یا ایڈوانس دیتے ہیں اس میں یو ول ڈسکلوز آپ نے ڈسکلوز کرنا ہے سیپریٹلی علیحدہ علیحدہ aggregate amount of loans and advances to the directors chief executive and executives of the company together with the purpose for which loans and advance و made and the general terms of repayment اب ان لوگوں کے جو میکسم اماؤنٹ دیا گیا لون کا ایگریگیٹ اماؤنٹ جو لون کا ٹوٹل اماؤنٹ جو لون کا دیا گیا اور کس مقصد کے لئے دیا گیا اور ان کی ری پیمنٹ کا طریقہ اب جو maximum aggregate amount of loans ہے اور ایڈوانسز وہ اسی طریقے سے کیلکولیٹ ہوگا جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو سبسیڈری کمپنیز کے حوالے سے بتایا کہ وہ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے یہاں پہ بھی اسی طریقے سے کیلکولیٹ کیا جائے گا دوسری قسم کے دوسرے جو اور کوئی لونز اینڈ ایڈوانسز کسی اور جو ان دو کیٹیگریز میں نہ آتے ہوں اور ہوں کوئی تو ان کے بارے میں جو انفارمیشن ڈسکلوز کرنا ہے وہ انفارمیشن یہ ڈسکلوز کر رہا ہے کہ یہ لونز اینڈ ایڈوانسز ان کے علاوہ جو کہ کسی سپلائر آف گڈز اور سروسز کو یعنی اگر آپ نے کسی سے مال خریدنا ہے اور اس مال بیچنے کی کنڈیشن اس سپلائر نے آپ پہ یہ لگائی ہے کہ صاحب آپ مجھ کو بیس پرسینٹ یا تیس پرسینٹ ایڈوانس میں پہلے پیمنٹ کریں گے تو پھر میں یہ آپ کا آرڈر کر تو ان وہ اس میں نہیں آئیں گے ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جی وہ بارہ مہینے کے اندر سیٹلمنٹ ہو جائے دوسری وجہ یہ ہے کہ جی اس میں آپ کو گڈز اور سروسز جو ہے وہ آپ کو ملنے ہیں اور آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ان کے علاوہ یعنی جو لونز یا ایڈوانس آپ کسی سپلائر آف گڈز یا سروسز کو دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی لونز اینڈ ایڈوانسز دیے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو لازم ہے کہ آپ ڈسکلوز کیجئے اس بورور کا نام جس نے وہ پیسے لیے ہیں آپ سے ٹرمز آف ری پیمنٹ کیا ہے وہ کیسے اس کی واپسی ہوگی اور اگر وہ اماؤنٹ لون کا یا ایڈوانس کا ایک ایسا اماؤنٹ بنتا ہے جس کا امپیکٹ یا جو ایک بڑی ایک خاطر خواہ قسم کی ایک فگر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جی اس کے اگینسٹ کوئی سیکیورٹی وغیرہ لی گئی ہوگی تو اس کا ذکر جو ہے وہ کرنا بھی ضروری ہے ان اسپیسیفک انفارمیشن کے علاوہ مزید انفارمیشن جو دینا ہوتی ہے لونز لانگ ٹرم لونز اور ایڈوانسز کے حوالے سے وہ کچھ یہ ہے سب سے پہلے تو پروویژنس آپ کو یاد ہے کہ ہم نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ یہ جو بھی لانگ ٹرم لونز ایڈوانسز ہیں ان کو آپ نے تین حصوں میں ان کو کلاسیفائی کرنا ہے ایک یہ کہ جی ان میں سے جو گڈ ہے یعنی جن کی واپسی سو فیصد یقینی ہے دوسرے وہ جن کے بارے میں کچھ شک اور شبہات ہیں کہ جی پتہ نہیں واپس ہوگا یا نہیں ہوگا اور تیسری وہ کیٹیگری جس کے بارے میں تقریباً یقین ہے یا یقین ہو چکا ہے کہ یہ واپس نہیں ہوں گے تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ provisions if any made for bad اور doubtful loans and advance shall be shown as deduction under each sub head اب آپ نے ان کو کیٹیگرائز کر دیا تین حصوں میں گڈ ڈاؤٹ فل بیڈ اب آپ جو ڈاؤٹ فل گڈ جو ہے وہ گڈ ہیں ان کے لیے آپ کوئی پروویژن نہیں کر رہے اور پروویژنس آپ ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں جس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا یہ جو ڈیٹس کے حوالے سے کیونکہ یہ ڈیٹ ہے جو آپ نے پیسہ کسی کو دیا ہوا ہے یہ آپ کو آپ نے وصولی کرنی ہے لہذا somebody owes that money to you وہ آپ کو یہ پیسہ واپس کریں گے لیکن اگر اس میں شک اور شبہات ہیں یا اس کی واپسی غیر یقینی ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تو غیر یقینی صورت ہے ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ یہ مکمل طور پہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جی یہ واپس بالکل نہیں ہوں گے اس لیے اگر یہ واپس نہیں ہوتے تو ہم ان کے خلاف اس سال کے پروفٹ اور لاس یا لاس اکاؤنٹ یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں سے ایک اماؤنٹ ریزرو کر دیتے ہیں کہ اتنا اماؤنٹ جو ہے یہ واپس نہیں ہوگا وہ ایک طریقے سے چارج آف ہی ہو رہے لیکن ابھی ایز سچ شو نہیں ہو رہے ان کے اگینسٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک پروویژن کریٹ کی جا رہی ہے کہ جی ہم پروفٹ میں سے کچھ حصہ نکال کے علیحدہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ہم نے کسی کو پیسے دیے تھے یہ چونکہ اس کی واپسی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے یا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو جائے لہذا حفظ ماتقدم کے طور پہ آپ پروفٹ میں سے اتنا پیسہ ریزرو کر دیں اس کے against by way of a provision کہ اگر وہ کل خدا نخواستہ واپس نہ ہوا تو آپ نے وہ پیسہ علیحدہ کر کے پہلے ہی رکھ لیا اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی loans and advance due for payment after a period of twelve months from the date of the balance sheet shall be shown separately under this heading indicating number one outstanding for periods exceeding three years and two others یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لونز اینڈ ایڈوانسز جو بیلنس شیٹ ڈیٹ کے حوالے سے بارہ مہینے تک جن کی پیمنٹ ہونی ہے اور جن کی پیمنٹ ہونی ہے وہ شو کیے جائیں گے اور تین سال تک جن کی پیمنٹ ہونی ہے تو ان کو شو کیا جائے گا کہ جی یہ کون کون سے تھے کتنا اماؤنٹ تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اور کوئی اگر ایجنگ کے حساب سے اس کا انالسس کیا جا سکتا ہے تو وہ شو کیا جائے گا لانگ ٹرم ڈپازٹس کو آپ علیحدہ شو کریں گے لانگ ٹرم پری پیمنٹس اب یہ ہم دوسری چیز پہ چلے گئے تو لونز اینڈ ایڈوانس کے حوالے سے پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ جی سبسڈری کمپنیز کمپنی کے executives board of directors chief executive اور تھرڈ پارٹیز کو یا ایسوسیٹڈ کمپنیز کو یا مینجڈ مدارباز کو اگر آپ نے لونز دیے ہوئے ہیں تو ان کو کس طریقے سے شو کرنا ہے ان کے کیا کیا ان ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں کمپنیز آرڈیننس 1984 کے حوالے سے تو اس کی ہم نے بات کر دی یعنی پروویژن بھی آپ نے کرنی ہے پروویژن ان ڈیٹس کے اگینسٹ کرنی ہے یا ان ریسیویبلس کے اگینسٹ کرنی ہے جن کی واپسی میں کوئی شک اور شبہ ہو پچھلے بارہ مہینے میں کوئی پیسہ ریسیو نہیں ہوا بارہ مہینے پہلے آج بیلنس شیٹ بن رہی ہے اس گزشتہ بارہ مہینے کے اندر کوئی پیسہ واپس نہیں ہوا پچھلے کچھ عرصے سے واپس نہیں ہوا بارہ مہینے سے بھی زیادہ ہوگا تو وہ جو آئٹمس ہیں ان کو علیحدہ شو کیا جائے گا تین سال کی حد تک کہ جی تین سال کی مدت یہ ہے بارہ مہینے کی مدت یہ ہے اور اس سے علاوہ کوئی ہیں تو ان کو علیحدہ شو کیا جائے گا اور یہ پروویژنگ جو ہے یہ ان کے لیے کی جائے گی بیشتر اس کے کہ اس کو رائٹ آف کر دیا جائے گا تو یہ بات ہو گئی long term loans and advance کی اب ہم بات کرتے ہیں لانگ ٹرم ڈپازٹس کی اور پری پیمنٹس کی اور ڈیفرڈ کاسٹ کی long term deposits prepayments اور ڈیفرڈ کاسٹ تینوں ایک علیحدہ علیحدہ ہیڈنگ ہے ایک ہیڈنگ نہیں ہے پہلے تو یہ بیلنس شیٹ کے حوالے سے بیلنس شیٹ کا جو فارمیٹ ہے اس میں نان کرنٹ ایسٹس کے ایک جنرل ہیڈنگ ہے long term advances, deposits, prepayments and costs. Cost deposits prepayments cost یہ تین ہیڈز آگئے. پہلے تو پری پیمنٹ کی بات کر لیں سب سے پہلے تو یہ کہ جی اگر اس پری پیمنٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ ایک خاطر خواہ اماؤنٹ ہے اور اسی طریقے سے اگر ڈیفرڈ کاسٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ بھی ایک خاطر خواہ اماؤنٹ ہے تو اس کے بارے میں تفصیل بتانی پڑے گی کہ یہ پری پیمنٹ جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوگی یہ رائٹ آف کیسے ہوگا اور یہ ڈیفرڈ کاسٹ جو ہے یہ کیسے رائٹ آف ہوگی اور کتنے عرصے میں ہوگی اور کیوں اتنے عرصے میں ہوگی یہ تمام تفصیل آپ کو بیان کرنی پڑے گی ڈیفرڈ کاسٹ کے حوالے سے ہم ان کاسٹ کو جیسے میں نے کہا کہ کیوں کیری فارورڈ کر رہے ہیں ہم ان کو ڈیفر کیوں کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ ہم کیوں رائٹ آف نہیں کر سکتے وہ وجہ بتانی پڑے اور یہ ایک لازمی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آپ یہ بیان کریں کہ جی یہ کاسٹ کو آپ ڈیفر کیوں کر رہے ہیں آپ اس کو چارج آف تو نہیں کر رہے کہیں یہ تو نہیں کہ جی پروفٹ کی بجائے اگر لاس ہو جائے تو اس لاس کو کی پوزیشن میں نہ آنے کے لیے آپ ان بہت سارے ایکسپینسز کو ڈیفر کر رہے ہیں عام طور پہ جو ڈیفرڈ کاسٹ کے اندر چیزیں آتی ہیں یا جو ایکسپینسز اس قسم کے آتے ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ جی پریلیمنری ایکسپینسز پریلیمنری ایکسپینسز کیا ہے پریلیمنری ایکسپینسز وہ ہیں جو کمپنی کی فارمیشن کے حوالے سے اور شاید وہ تمام خرچہ جو کہ اس کمپنی کو کمرشل پروڈکشن تک لانے کے لیے جو کیا جا رہا ہے وہ تمام کا تمام خرچہ جو ہے وہ preliminary and pre operating expenses وغیرہ وغیرہ وغیرہ اس مد میں آ رہا ہے اب یہ تمام خرچہ کمپنی آپ نے بنا دی کمپنی جو ہے وہ چلے گی کئی سال چلے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سو سال دو سو سال اس کو کہہ دیں جی ہم دو سو سال میں یہ رائٹ آف کریں گے نہیں ایک ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ دس سال کے اندر یہ جو شروع میں کمپنی بنانے کے لیے فارمیشن کے لیے خرچے تھے کمپنی لانچ کرنے سے پہلے جو کوئی خرچے کچھ کیے آپ نے ان کو رائٹ آف کرنا کیونکہ وہ ظاہر ہے ریکوری کہاں سے ہوگی ریکوری اس میں سے ہوگی جب آپ ریونیو کمانا شروع کریں گے اس سے پہلے تو ریکوری نہیں ہو سکتی تو جب اور پہلے ہی سال کے ریونیو سے نہیں آپ واپس وہ پیسے لے سکتے وہ اگلے کچھ سال کے ریونیو سے پانچ سال دس سال from the date of entering into commercial production یا کمنگ انٹو آپریشنس آپ یہ تمام خرچے اس سے پہلے جو کچھ ہوئے ان کو جو ہے ریونیو ایکسپینڈیچر کی بات ہو رہی وہ رائٹ آف کریں discount allowed on shares if any یہ چیز کیا ہے یہ پوزیشن یہ ہے کہ جی اگر کمپنی نے شیئرز ایشو کیے ہیں تو وہ شیئرز کئی دفعہ پیسے اگر ان کو کمپنی کو چاہیے کمپنی جو ہے وہ جو فیس ویلیو ہوتا ہے شیئرز کا اس سے کم پہ وہ شیئرز اپنے شیئر ہولڈرز کو جاری کرتی ہے ایشو کرتی ہے یا آفر کرتی ہے یعنی اگر دس روپے کا شیئر ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم دس روپے کی بجائے آپ کو آٹھ روپے میں یہ شیئر دیتے ہیں جہاں تک شیئر کا ویلیو کا تعلق ہے یا شیئر کے فیس ویلیو کا تعلق ہے تو وہ دس روپے ہی ہے لیکن اس پہ دس روپے کے شیئر پہ آپ نے آٹھ روپے وصول کیے اب وہ جو دو روپے کا فرق جو ہے وہ دو روپے کا فرق جو ہے وہ بھی ڈیف ڈیفرڈ کاسٹ کے ہی مد میں آتا ہے لیکن اس کا ذکر جو ہے وہ سیپریٹلی ڈیفرڈ کاسٹ کے مد میں کیا جاتا ہے جیسے پریلیمنری ایکسپینس کا کیا گیا اس کے ساتھ discount allowed on issue of share جو ہے اف اینی وہ ذکر کیا جائے گا اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی expenses incurred on the issue of shares including any sums paid by way of commission اور brokerage on the issue of shares اب یہ چیز جو ہے یہ ہے کہ آپ جس وقت شیئرز ایشو کرتے ہیں اور یہ خاص طور پہ لسٹڈ کمپنیز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جس وقت آپ شیئرز ایشو کرتے ہیں تو جو بروکرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو شیئرز کمپنی کے فروخت کرنے کی ایک طریقے سے آپ کہیے کہ جی انسینٹو جو دیا جاتا ہے وہ کمیشن کے طور پہ دیا جاتا ہے اور اس سے متعلق ایشو ایشوئنس آف شیئر سے متعلق ٹو پبلک ایٹ لارج وہ جو بھی کوئی ایکسپینسز یا کمیشنز دیے جاتے ہیں بروکریجز کو بروکریج ہاؤسز کو یا اور اس قسم کے لوگوں کو تو وہ جو ہے وہ بھی ڈیفر کیے جاتے ہیں اور اس کو بھی رائٹ آف کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پیسہ گو آ تو گیا لیکن اس کی افادیت اس کا فائدہ اگلے چند سال تک جب وہ لگے گا ری ایمپلو ہوگا اور پھر اس سے فائدہ آئے گا تو چار سال پانچ سال تین سال اتنے عرصے میں اس کو رائٹ آف کیا جاتا ہے تو یہ ہو گئی بات ہماری long term deposits prepayments deferred cost کے حوالے سے اب پوزیشن یہ کہ ہم نے یہ ایک اور کیٹیگری اپنی بیلنس شیٹ کی جو ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا یہ کیٹیگری تھی نان کرنٹ ایسٹس کی یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ڈپازٹس وغیرہ تو یہ جو ہے تمام پوزیشن تھی اس کیٹیگری کے بارے میں اب ہم چلتے ہیں انوینٹریز کی طرف اور کرنٹ ایسٹس کی طرف اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں انوینٹریز کیا ہوتی ہیں اسٹاکس اسٹاک کس کس چیز کا ہو سکتا ہے اسٹاک را مٹیریل کا ہو سکتا ہے اسٹاک فنشڈ گڈس کا ہو سکتا ہے اسٹاک سیمی فنشڈ گڈس کا ہو سکتا ہے اسٹاک جو را مٹیریل مشینری میں ابھی پروسیس ہو رہا ہے ورک ان پروسیس جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اسٹاک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انوینٹریز کے مد میں آپ کی مشینری کے اسپیئرس ہیں ٹولس ہیں جنرل آئٹمس ہیں آف انوینٹری پانچ سو آدمی کام کرتے ہیں ان پانچ سو آدمیوں کے لیے آپ صابن خریدتے ہیں آپ تولیا خریدتے ہیں آپ کوئی اور چیزیں خریدتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کسی فیکٹری میں خریدی جاتی ہیں تو وہ جو ایک بلک میں خریدی جاتی ہیں جن کا استعمال اوور پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے اور وہ ریپلینش ہوتا رہتا ہے یعنی جتنا خرچ ہوا پھر وہ اتنا چاہیے کیونکہ ایک یہ چاہیے ہوتا ہے ہر وقت چاہیے ہوتا ہے اس کا اسٹاک تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انوینٹری یا اسٹاکس کا حصہ ہوتی ہیں اب ایک شخص جو ٹریڈنگ کر رہا ہے صرف مال بیچ رہا ہے بنا نہیں رہا تو ظاہر ہے اس کے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا اس کے پاس ورک ان پروسیس نہیں ہوگا اس کے پاس سیمی فنشڈ گڈز نہیں ہوں گے اس کے پاس تو صرف کمپلیٹڈ یونٹس ہوں گے ایک دکان ہے گروسر کی دکان ہے وہاں پہ لوگ چیزیں دے جاتے ہیں بیچنے کے لیے اور اس کا کام ان چیزوں کو بنی بنائی چیزوں کو بیچنا ہے اس کا سٹاک کیا ہے اس کا سٹاک وہ تمام مال ہے جو اس کی دکان میں پڑا ہوا ہے تو اس کے یہاں پہ را مٹیریل نہیں ہوگا اور باقی چیزیں نہیں ہوں گی raw material work in process semi finished goods finished goods یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک مینوفیکچرنگ کنسرن میں ہوں گی ایک ایسے ادارے میں ہوں گی جس میں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے ہم آپ کو پہلے جو سیریز ون کے لیکچرز تھے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کی اکاؤنٹنگ جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا اب جو ہم گفتگو کریں گے اس میں انوینٹری کی ویلویشن کیسے کی جاتی ہے اور کتابوں میں کس ویلو پہ اس کو کیری کیا جاتا ہے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جس وقت ہم اسٹاک یا انوینٹری کی فگرز دکھاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کیا ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ لازم ہیں ڈسکلوز کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب ہم دیکھیں گے آئی ایس ٹو جو ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر دو وہ کہتا ہے کہ انوینٹریز آر ایسٹس انوینٹری کی ڈیفینیشن دے رہا inventories are assets held for sale in the ordinary course of business ان کو ہم پہلی بات تو یہ کہ جی کرنٹ ایسٹ کہتے ہیں ابھی تک جو ہم نے لانگ ٹرم ایڈوانس ڈپازٹ وغیرہ وغیرہ کی بات کی وہ نان کرنٹ ایسٹس تھے اب ہم کرنٹ ایسٹ کی بات کر رہے ہیں یہ کرنٹ ایسٹ جو ہیں ان کو کرنٹ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ بارہ مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ کنزیوم ہوں گے یا ان میں ٹرن اوور ہوتا ہے اور یہ استعمال ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ ہے اس لیے یہ کرنٹ ہے یعنی استعمال میں ہے اور بارہ مہینے کے اندر استعمال میں ہے نمبر ایک یا وہ اس لیے ہولڈ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو ہم نے بیچنا ہے اور بیچنا اس مال کا جو تیار شدہ مال ہے وہ ہماری بزنس ہے تو ہم نے یا بنانے کے لیے مال کو جو کہ بیچا جائے گا اس کے لیے را مٹیریل کٹھا کیا ہوا انوینٹری کی ہوئی ہے کٹھی یا ہمارے پاس مال فنشڈ کنڈیشن میں ہے فنشڈ اسٹیٹ میں ہے اور اس کو ہم نے بیچنا ہے تو اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی in the form of material اور supplies to be consumed in the production process اور in the rendering of services تو وہی بات کہ جی اور جو مال ہے کہ جی جو ہمیں پروڈکشن کے اندر جو استعمال کرنا ہے پروڈکشن پروسیس میں استعمال کرنا ہے یا سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے جو ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کے چیزیں ہونی چاہیے ان کا ہم اسٹاک رکھ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انوینٹری میں آتی ہیں اور یہ ایسٹس ہیں اور ان کو کرنٹ ایسٹس کہا جاتا ہے جنرل اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ انوینٹریز جو ہیں وہ میجر کی جاتی ہیں لوئر آف کاسٹ یا نیٹ ریئلائزبل ویلو پہ اب کاسٹ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جی جس قیمت پہ ہم نے خریدا ہے لیکن یہ نیٹ ریئلائزیبل ویلو کیا چیز ہے اور lower of cost and net realisable value کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے پہلے تو کہ اگر اس کی کاسٹ کم ہے اور اس کا نیٹ ریئلائزبل ویلو زیادہ ہے تو پھر جو کاسٹ کم ہے اس پہ ہم اس کو دکھائیں گے اور اگر ریئلائزبل ویلو کم ہے تو پھر ریئلائزبل ویلو پہ دکھائیں گے کاسٹ پہ نہیں دکھائیں گے اب یہ ریئلائزبل ویلو کیا چیز نیٹ ریئلائزبل ویلو جو ہے is the estimated selling price in the ordinary cost of business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale یعنی یہ مال جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اس مال کو اگر ہم بیچیں بازار میں تو بازار میں ہمیں اس کی قیمت کیا ملے گی نمبر ایک اس قیمت میں سے وہ جو ایفرٹ آپ کر رہے ہیں بازار میں اس چیز کو بیچنے کا اس کی جو کاسٹ ہے اس کو اس میں سے مائنس کر کے پھر آپ کہیں گے کہ جناب ہمیں نیٹ جو حاصل ہوگا خرچہ نکالنے کے بعد بیچنے کے خرچہ نکالنے کے بعد وہ خرچے نکالنے کے بعد جو ہمارے پاس وصول ہوگا وہ جو ویلیو ہوگا وہ نیٹ ریئلائزبل ویلیو ہوگا تو اس کا ہم کمپیرزن کاسٹ کے ساتھ کریں گے جس قیمت پہ ہم نے لیا تھا اس سے کمپیئر کریں گے اور دونوں میں سے جو کم ہوگا اس کے وہ ویلیو جو ہے اس کو لے کر کے آگے چلیں گے یہاں پہ یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ کر لینی چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں ہم ایک پرائس اس کی پے کرتے ہیں ایک قیمت ادا کرتے ہیں وہ قیمت جو ہے وہ کاسٹ ہو گئی کتابوں میں جس وقت وہ خریدا گیا تھا مال وہ ظاہر ہے کہ جی ریکارڈ ہم نے پیسے اس کے لیے جو دیے اسی قیمت کے اوپر جس پہ ہم نے خریدا وہی قیمت جو ہے وہ ریکارڈ ہوگی کتابوں میں تو کاسٹ تو ہو گئی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جی اس کی ویلویشن بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ کیسے ہوگی یعنی جس دن balance sheet date balance sheet بن رہی ہے اس ڈیٹ پہ اس تاریخ پہ یہ جو ہم نے مال فرض کیجئے سو روپے کا خریدا تھا جو بیلنس شیٹ ڈیٹ ہے اس کے اوپر اس مال کی کیا ویلیو ہونی چاہیے تو یہ بات جو ہے یہ ہو رہی ہے یہاں پہ اور اس میں اگر کوئی فرق ہے یعنی وہ نیٹ ریئلائزبل ویلو کی بات کی کہ بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ جو نیٹ ریئلائزبل ویلو ہے اس میں اور کاسٹ میں کوئی فرق ہے تو ہمیں جو ہم نے آئٹمس خریدے ہیں اور جو ہمارے پاس موجود ہیں ابھی بھی بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ ان کو ہمیں پھر ان دونوں کے میں سے جو کم ہوگا اس ویلو پہ ویلو کرنا پڑے گا اس قیمت پہ اس کو بیلنس شیٹ کے اندر دکھانا ہوگا اب انوینٹری کی کاسٹ جو ہے وہ کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مختلف میتھڈز آپ کو پہلے کورس میں بھی بتائے تھے جن میں کہ first in first out last in last out first out یعنی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا جو سب سے پہلے خریدا گیا وہ سب سے پہلے استعمال میں آئے گا یا بیچا جائے گا جو دوسرا میتھڈ ہے جو سب سے آخر میں خریدا گیا وہ سب سے پہلے استعمال کیا جائے گا پھر تیسرا میتھڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اسپیسیفک آئیڈینٹیفکیشن آف کاسٹ اور چوتھا میتھڈ جو ہے وہ ویٹڈ ایوریج کا ہے تو یہ چار میتھڈز ہیں اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ عام طور پہ جو میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں وہ فائفو یعنی first in first out LIFO یعنی لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ اور ویٹڈ ایوریج میتھڈز جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں ویلیویشن پرپز کے لیے اب ان سب میتھڈز میں سے کون سا میتھڈ سلیکٹ کرنا چاہیے یہ میتھڈ کیسے ورک کرتے ہیں یہ ہم پہلے کر چکے پھر کریں گے لیکن اس وقت جو ہے کہ ان چار میتھڈز میں سے کون سا میتھڈ ہمیں استعمال کرنا چاہیے آئی اے دو کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ cost of inventories of items that are not normally interchangeable and goods prod and segregated for specific projects should be assigned by using specific identification of the individual cost یہ گفتگو کا کیا مطلب ہوا اس کو ہم ایک دفعہ دیکھتے cost of inventories of items that are not normally interchangeable and goods produced and segregated for specific projects should be assigned by using specific identification of their individual costs اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایک خاص قسم کی چیز یا تو بنا رہے ہیں جس کا استعمال ایک خاص پرپز کے لیے ایک خاص وجہ کے لیے وہ ایک خاص جگہ پہ لگ سکتی ہے وہ ایک خاص جگہ پہ استعمال کی جا سکتی ہے اور کسی اور مقصد کے لیے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا وہ مال جو بنایا جا رہا ہے یا وہ جو مال ہے وہ صرف ایک خاص قسم کے پروجیکٹس کے اوپر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے تو پھر جو میتھڈ آف ویلویشن اس تمام مال کے لیے جو یہ گڈز بنائے گا فار اسپیسیفک پروجیکٹس یا جہاں پہ جو ہے وہ ایسی صورت ہے کہ وہ کسی اور پرپز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تو وہاں پہ جو ان کی اسپیسیفک کاسٹ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور انہی کو کی بیسس کے اوپر اس کو ویلو کیا جائے گا راکٹس بنائے جاتے ہیں راکٹس جو چاند پہ بھیجے گئے یا آؤٹ اسپیس پہ بھیجے گئے ان میں جو پرزا جات وغیرہ جو چیزیں لگ رہی ہیں وہ ایک موٹر سائیکل میں نہیں لگ سکتی وہ صرف اس خاص مقصد کے لیے بنائی جا رہی کہ یہ پرزا یہ ناٹ یہ بولٹ یہ فلانی اتنی اسٹرینتھ کا یہ فلانی اسٹیل کا اس طریقے سے یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے بنایا جا رہا اور کہیں اس کا استعمال نہیں لہذا جو اس پرٹیکولر اسپیسیفک پروجیکٹ کے لیے آپ نے وہ پروڈیوس کی چیز اس کی اسپیسیفک کاسٹ جو ہے وہ آپ ورک آؤٹ کریں گے اور اس پہ ہی اس کا تمام اسٹاک جو ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اس پہ ویلو کریں بینچ مارک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آئی ایس ٹو ریکمینڈ یہ ہے کرتا ہے benchmark treatment that the cost of inventories should be assigned value using FIFO اور ویٹڈ ایوریج میتھڈ یعنی بینچ مارک اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ جو ہے عام طور کے حالات میں اسپیسیفک پروجیکٹس کی ہم نے بات پہلے کر دی ان کی ویلویشن کیسے ہوگی اب ہم کہتے ہیں کہ عام ہے ایک سلسلہ روٹین کا معاملہ ہے ٹھیک ہے پیج یہاں بھی لگیں گے کسی اور پروجیکٹ میں بھی لگیں گے کچھ اور مال بنانے میں بھی لگیں گے انٹرچینجبل چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ کہیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں یا ان کے کئی استعمال ہیں وہاں پہ جو بینچ مارک ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اس اسٹاک کی valuation five four in first out کی بیسس پہ کیجئے یا ویٹڈ ایوریج کا میتھڈ جو ہے وہ استعمال کریں اس بینچ مارک سے ایک آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ بھی الاؤڈ ہے یعنی بینچ مارک تو یہ ہے کہ یا آپ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یا ویٹڈ ایوریج میتھڈ استعمال کریں لیکن ایک آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ بھی ایکسپٹیبل ہے اور وہ یہ ہے کہ جی آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ میں آپ last in first out method جو ہے میجرمنٹ کا ویلویشن کا انوینٹری کے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے آج جو بات کی بحوالہ کرنٹ ایسٹس کے اس میں ہم نے اسٹاکس انوینٹری کی گفتگو شروع کی ہم نے دیکھا کہ جی کس کس قسم کی انوینٹری ہو سکتی اس کی ویلیویشن کے کیا میتھڈس ہیں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جی اس کو عام طور پہ کس ویلیو پہ شو کرنا ہے نیٹ ریئلائزبل ویلیو پہ کرنا ہے یا کاسٹ پہ کرنا ہے اور پھر ہم نے جو میتھڈز آف ویلویشن ہے آف ایویلویٹنگ دی انوینٹری وہ ہم نے دیکھے اور وہ چار میتھڈس ہیں وہ چار methods LIFO FIFO weighted average اور اسپیسیفک کاسٹ آئیڈینٹیفیکیشن تو آج اس موضوع کو ہم اسٹیج پہ چھوڑتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آگے اسی موضوع پہ بات مزید کریں گے خدا حافظ